ابو احمد زبیری نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور ہم تو آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اناسی